دوسری سند وہ کہتی ہیں میں نے دروازے پر دستک دی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بس آپ دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے قبلے کی طرف چلے یہاں تک کہ میرے لیے دروازہ کھول دیا پھر آپ اپنی جائے نماز پر لوٹ گئے حدیث نمبر انیس سو باون مسند احمد